حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا وہ فرمانے لگے اسے دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا یعنی جب وہ کوئی تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھانوے